حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے رمضان کی زکاة یعنی صدقات الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام اور مذکر و مانس پر خجور اور جو کا ایک سا مقرر فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 2504